حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عورت رسول اللہ صلی اللہ کے پاس آئی اور خطرہ اس سے پہلے تم میں سے ایسی عورت ایک سال کے بعد مینگنی پھینکا کرتی تھی اب تو ادھر صرف چار ماہ دس دن ہے راوی نے کہا میں نے حضرت زینب سے پوچھا سال کے بعد مینگنی پھینکنے کا کیا مطلب ہے خاون فوت ہو جاتا تو وہ اپنے سب سے گندے گھر میں جا کر بیٹھ جاتی حتیٰ کہ جب اسے ایک سال گزر جاتا تو وہ نکلتی اور اپنے پیچھے مینگنی پھینکتی سننے حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو ستر